الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين <coughs> صدق الله العلي العظيم التکویر کی یہ آیات جو آج تلاوت کی گئی ہیں پندرہ سے لے کر انتیس تک یہ اس صورت کا سمجھیں دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر چودہ تک جس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو نظام عالم کے اندر کیا انقلابات بپا ہو جائیں گے اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور نو انسانی کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو کیا احوال ان کو پیش آئیں گے یہ مناظر صورت کے پہلے حصے میں بیان کیے گئے جن کی توسیع گزشتہ درس میں کی گئی آج جو آیات کی تلاوت کی گئی ہیں یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے پہلے اور اس دوسرے حصے میں بامی ربط پہلے سمجھ لینا چاہیے پھر ہم آج دوسرے حصے کی توسیع کریں گے پہلا حصہ ہمارے سامنے یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ یہ جو عالم ہمیں نظر آ رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جس کا ایک حصہ ہم خود بھی ہیں یہ اسی طرح نہیں چلتا رہے گا اس کو دوام نہیں ہے اس کو بقا حاصل نہیں ہے یہ نہ سمجھیں کہ سورج اسی طرح طلوع و غروب ہوتا رہے گا چاند اسی طرح منزلیں طے کرتا رہے گا آسمان کی نیل گونی اسی طریقے سے ہم پر سایہ فگن رہے گی زمین اسی طرح اپنے خزانے اگلتی رہے گی اور انسان اسی طرح یہ آب اور ذہاب اس کا ہوتا رہے گا کہ انسان پیدا ہوتے رہیں گے پھر مرتے رہیں گے اور پھر پیدا ہوتے رہیں گے اور اس زمین پر جو نعمتیں ہیں ان سے اسی طریقے سے انسان بحثیت نو کے ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا یہ دائمی اور مستقل کوئی چیز ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے کہ جب اس نظام عالم کی بسات کو لپیٹ دیا جائے گا یہ جو سورج کہ جو ہماری اس دنیا کو منور کیے ہوئے ہے وہ وقت آئے گا یہ خود بے نور ہو جائے گا یہ ستارے جو چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ خود گر پڑیں گے بکھر جائیں گے یہ پہاڑ جو مضبوط نظر آ رہے ہیں یہ خود دنیا روئی کی طرح ہو جائیں گے اڑتے پھریں گے یہ زمین جو ہمارا گھر ہے ٹھکانہ ہے یہ بھی اس طریقے سے باقی نہیں رہے گی پھٹ جائے گی یہ سمندر اور دریا جو ہیں وہ ابل پڑیں گے اور گویا کے پورے نظام عالم کے اندر عجیب اور عظیم تغیرات بپا ہو جائیں گے اور اس سارے کی بسات اس طرح لپیٹ جائے گی دی جائے گی کہ یہ سب کا سب عالم جو ہے فنا کے گاٹ اتر جائے گا اس لیے کہ یہ باقی رہنے والا نہیں ہے یہ ہے ہی فانی لیکن اس میں یہ جو حضرت انسان ہے انسان کو موت سے تو ہمکنار کر دیا جائے گا لیکن یہ نہ سمجھے کہ موت سے اس کو امکنار کر دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ معدوم محض میز ہو جائے گا اور پھر اس کی کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے نہیں پھر دوبارہ دوسرا عالم جو ہے وہ بپا کیا جائے گا اور اس عالم کے قوانین جو ہیں وہ قوانین بھی جو ہے وہ اس عالم کے مطابق ہوں گے اور وہاں انسان کو دوبارہ دوسری زندگی عطا کی جائے گی اب اس دوسری زندگی کا انحصار سارا کا سارا اس زندگی پر ہوگا وہ نئی زندگی ہوگی لیکن اسی انسان کی زندگی ہوگی انسان نیا نہیں ہوگا یہی انسان کہ جس کو اس دنیا میں پیدا کر دیا گیا ہے جو پیدا ہوا ہے یاد رکھنا پیدائش سب سے بڑا سبب ہے موت کا جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہی ہے کوئی ایسا فرد نہیں کہ جس کی پیدائش تو ہو موت نہ ہو زندگی خود موت کا سب سے بڑا سبب ہے جس کو زندگی ملی ہے اس نے موت سے بھی ہمکنار ہونا ہے تو جس کو اس عالم میں زندگی دی گئی ہے یقیناً اس نے موت سے بھی ہمکنار ہونا ہے تو جس نے اس عالم میں موت و حیات کے مرحلے کو طے کیا اس نے یقیناً دوسرے عالم میں بھی جو ہے پیدا ہونا ہے اس کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا اب مفر نہیں ہے نہ زندگی میں اختیار ہے کسی کو اختیار نہیں کوئی اپنے اختیار سے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں کہہ سکتا ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں میں تو خود آیا ہوں اپنی مرضی سے آیا ہوں بڑی پلاننگ کر کے آیا ہوں بڑا منصوبہ بندی اپنی ذہانت اور فطانت جو ہے وہ لڑائی ہے کہ مجھے زندگی جو ہے وہ کہہ سکتے ہم اپنے اختیار کے بغیر جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں بغیر اختیار کے ہمیں زندگی ملی ہے اور جو زندگی ملی ہے اب ہم اپنے اختیار سے اس کو باقی بھی نہیں رکھ سکتے اگر کوئی یہ کہے کہ چلو زندگی تو مل گی لیکن اب ہم اپنے اختیار سے موت کو روک لیں گے ہوتے ہیں نا موت سے جو ہے وہ جنگ لڑتا رہا ہے بالآخر جو ہے وہ بازی ہار گیا بازی ہار گیا کس نے کہا تھا اسے جنگ لڑو موت سے کسی کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے کہ موت کو اس نے شکست دے دی ہو اور اس کو زندگی جو ہے دائمی مل گئی ہو تو اپنے اختیار سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو باقی بھی نہیں رکھ سکتا لہذا مرنا بھی اختیاری نہیں ہے مرنا اختیاری نہیں ہے کہ چاہے آپ مریں چاہے نہ مریں اپنے اختیار اپنا اختیار ہے نہیں جس نے زندگی جس کو ملی ہے اب اس نے موت سے بھی ہمکنار ہونا ہے تو جس طرح نہ زندگی پر اختیار ہے نہ موت پر اختیار ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یا نہ اٹھنا یہ بھی اختیاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہی ہے دوبارہ اٹھانا ہے اب غور کریں اس پر زندگی میں تو اختیار ہی نہیں نہیں کہ زندگی اختیار کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہو لیکن پیدا ہونے کے بعد زندگی سے محبت بڑی ہو جاتی ہے محبت سب کو ہو جاتی ہے زندگی سے محبت مرنا نہیں چاہتا مرنا نہیں چاہتا مرنا نہیں چاہتا لیکن مرے گا اور یہ بھی دیکھنا کہ موت سے جو ہے وہ نفرت کس کو سب سے زیادہ ہوتی ہے آج باتیں بڑی اہم ہیں یہ جو سورت کا جو دوسرا حصہ ہے پہلے اس پہلے حصے پر تھوڑی سی سمجھ لیجیے کہ زندگی سے سب سے زیادہ دلچسپی کہ موت نہ آئے کسی طریقے سے موت سے بچ جایا جائے یہ سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے دنیا دار کو قرآن نے ذکر کیا ہے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دنیا سے جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی یہود کا ذکر کیا ہے نا یہود کو تو دنیا ہی سے محبت کل کے یہود کو بھی دنیا سے محبت تھی آج کے یہود کو بھی سب سے زیادہ دنیا سے محبت آج کا بھی یہود ساہوکار جو ہے دنیا کی دولت دنیا کی معیشت آج بھی یہود کا اس کے ساتھ تعلق ہے عید رسالت کے یہود کا بھی اس کے ساتھ تعلق تھا اور عید رسالت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قرآن کریم ان کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو پیسے کے ساتھ دولت کے ساتھ مال کے ساتھ دنیا کے ساتھ بڑی سخت محبت اس کی وجہ سے زندگی کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا اور زندگی کا آج قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے ہے کاش ہزار سال زندگی مل جائے ہزار سال قرآن ہزار سال ملے گی تب بھی مرنا تو ہے مرنے سے تو چھٹکارا نہیں تو جس کا دنیا کے ساتھ جتنا گہرا تعلق اور وابستگی ہوتی ہے اس کو موت سے اتنی ہی نفرت ہوتی ہے موت سے نفرت اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور انداز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس امت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ امت جو ہے وہ جہاد سے جان چھڑائے گی جہاد جو ہے وہ ترک کرے گی اس امت کے زوال کی جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشہور حدیث آپ بار بار سنتے ہیں آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اسی کا مشاہدہ ہے آپ علیہ سلاۃ وسلام جب فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دنیا کی قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی کہ جس طرح بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان پر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین جو تین سو تیرہ تھے اور نہتے بے سرو سامان جہاں چند تلواریں اور گھوڑے اور انتہائی کلیل و سامان ہو اور اس کے مقابلے میں ایک ہزار کا مسلح جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ لشکر ہو اور وہ تین سو تیرہ جو ہے وہ غالب آئے ہوں اور عہد میں زخم کھانے کے باوجود جو ہیں جب اللہ کے رسول نے پکارا تو اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں ہمراہ الاسد تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور خندق میں جو ہے وہ پیٹوں پر جو ہے وہ پتھر باندھ کر جو ہے جزیرت العرب کے متحدہ لشکروں کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہوں اور تبوک میں زمانہ بھی بڑا سخت موسم بھی انتہائی شدید اور ساد و سامان بھی بہت کم اور کیسرے روم سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے جو وہ جا رہے ہوں ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی کہ کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب دشمن اہل ایمان پر جو ہے وہ اس طرح ٹوٹ پڑے کہ جس طرح بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس لیے انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کیا اتنے کلیل ہم ہو جائیں گے یہ حالت ہو جائے گی میں ہاں، کلیل نہیں ہوں گے تعداد تو بہت زیادہ ہوگی تعداد تو بہت زیادہ لیکن دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا وہن دلوں کے اندر وان پیدا ہو جائے گا ملوان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے رسول رسول یا اللہ یہ وان کیا چیز پہ جو پیدا ہو جائے گا تو صورت حال یہ ہو جائے گی اب جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں نا امت کے ہر مرلے کے بارے میں وہ انہیں بتلا دیا ہے وہ یہ مطلوب ہو یا وہ یہ غیر مطلوب ہو کوئی مرلہ جو ہے وہ آپ نے بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا یاد رکھیے گا ہم تو ہمارا تو کوئی فورم ایسا نہیں ہے کوئی مشاورتی فورم ایسا نہیں ہے کوئی مجلس نہیں ایسی کوئی اسمبلی کوئی سینٹ کہ جہاں امت کے زوال اور امت کے عروج اور امت کی بدحالی اور امت کی بے کسی اور امت جس دور اور جن احوال سے گزر رہی ہے ہم پورے اعتماد اور جرت کے ساتھ کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے نبی نے تو ہمیں بتلا دیا ہے ہم قرآن کریم کھولیں تو صحیح حضور علیہ السلات وسلام کے ارشادات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھ کے آج کے احوال کا جائزہ تو لیں یہ کسی مولوی کی بھی ہمت نہیں ہے چاہے اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا صاحب کے یہ نہیں ہم تو نہیں اب اس سے تو گریزا جو ہمارے احوال بتلا رہا ہے اس سے تو ہم گریزا اب جو آپ سنیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہی پر مبنی ہے آپ فرماتے ہیں مستقبل کے احوال جو آپ علیہ السلاۃ وسلام تو وہی پر مبنی ہے آپ کے تو ارشادات ہیں ہی لیکن اس پہ غور کیجیے ملوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کیا چیز ہے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ لازم و ملزوم ہے جب دنیا مطلوب اور مقصود بن جائے اور دنیا کے تعیشات اور دنیا کی لذات مرغوب ہو جائیں تو پھر موت سے تو آدمی بھاگتا ہے پھر موت سے تو جان چھڑاتا ہے پھر موت سب سے زیادہ اس کو قابل نفرت چیز نظر آتی ہے اور جب ایسی بات ہو جائے تو پھر دشمن کیوں نہ ٹوٹ پڑے آج آپ بتائیے اس کے علاوہ ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے ذلت اور رسوائی کی کیا وجہ ہے آج امریکہ سے ہم آنکھیں چار کیوں نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے نہیں کر سکتے نہ آپ کی آرمی کر سکتی ہے نہ آپ کی حکومت کر سکتی ہے نہ آپ کی مذہبی اور دینی جماعتیں کر سکتی ہیں نہ ان کے قائدین کر سکتی ہیں تو اس لیے کہ سب کا مطلوب اور مقصود دنیا کی محبت دنیا کا اقتدار اپنی جہ اور لذات ایسا مسئلہ تو کوئی نہیں جنہوں نے کیا جنہوں نے کیا ہے آج دیکھنے والے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جنہوں نے سوکھے نوالوں پر جو ہے وہ کنات کر لی ہے پہاڑوں کی کھوہوں میں رہنا جو ہے وہ ان کو پسند آ گیا ہے اس کو ترجیح دے دی ہے مشقت اور تکلیف کے لیے لذت کی چیز بن گئی ہے اور امریکہ اور دنیا کا تمام ریاستی نظام ان کی شوکت اور ان کی شان اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں مکھی اور مچھر کی حیثیت بھی جب نہیں رکھتا تو پھر آج کیا وہ سب مل کر بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہو چکے ہیں آج خطرہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کس سے محروم کرو گے ایک جان ہی ان کے پاس ہے اور جن کی خواہش یہ ہے کہ یہ جان چلی جائے اور پھر اگر آئے بھی تو پھر بھی جانے کے لیے آئے بھلا اس کو کس سے محروم کرو گے انشاءاللہ محروم انہوں نہیں ہونا ہے تباہ اور برباد انہوں نہیں ہونا ہے جو سوکھے نوالے کھا رہے ہوں ان کے دسترخوان سے کیا چیز اٹھاؤ گے جو پہاڑوں اور غاروں کی کھوہوں میں جو ہے بسیرا کر کے اللہ کے دشمنوں کو جو ہے جنہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے وہ بالآخر تمہارے محلات ہی جو ہیں وہ تمام تباہ ہوں گے اس لیے ان سے کیا چیز کھو گے خطرہ انہیں ہے آج دنیا کا پورا کا پورا ریاستی نظام جس کا ایک حصہ ہم خود بھی ہیں یہ سب مارز خطر میں ہے ان چند اہل ایمان کی وجہ سے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے یہ مچھر اور مکھی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو آج بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھاتا ہے اس لیے کہ اللہ کا دین جو ہے نا اللہ کا دین آخری دین ہے اب نیا دین تو آنا نہیں ہے نیا نبی تو آئے گا نہیں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب وہی دوبارہ آئے گی نہیں آخری وہی آ چکی ہے اب جس کسی نے چلنا ہے اسی کی رہنمائی میں چلنا ہے اس لیے جہاں فتنے بھی عالمگیر ہو جاتے ہیں وہاں ہدایت کی روشنی بھی رہتی ہے تاکہ کوئی چلنا چاہے تو اس کے لیے عذر نہ رہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حق کیا حق بھی جو ہے وہ واضح رہے گا یہ یاد رکھنا کیونکہ اب حق ہے ہی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہا ہے جہاں مسلمانوں کی عالمگیر بج دلی اور حب دنیا اور موت سے نفرت ہے وہاں ایک قلیل گروہ جو ہے وہ ایسا بھی موجود رہے گا یہ بھی موجود رہے گا جو حق ہی پر قائم یہ بھی اللہ کے رسول نے بتلایا یہ بھی اللہ کے رسول نے بتلایا کہ کوئی دور ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ایک گروہ چاہے وہ قلیل کیوں نہ ہو وہ رہے گا حق ہی پر وہ حق ہی پر رہے گا اس کو کوئی حق سے ہٹا نہیں سکے گا کسی ظالم کا ظلم جو ہے اس کو حق سے نہیں ہٹا سکے گا کسی فتنہ جو کا فتنہ اس کو حق سے نہیں وہ حق ہی پر رہے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ دکھاتا ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی دنیا کے ساتھ محبت گہری ہوتی ہے موت سے اتنی ہی نفرت ہوتی ہے تو اب کافر مرنا نہیں چاہتا پیدا ہو گیا ہے اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا لیکن پیدا ہونے کے بعد زندگی سے ایسی اس کو محبت ہے کہ اب مرنا نہیں چاہتا لیکن مرے گا مرے گا کہتے ہیں یورپ نے جدید سائنس نے جدید طب نے یورپ زندگی کو بڑھا دی کتنا بڑھا دیا ہے جتنا بڑھایا ہے وہ ساری کی ساری ناکارا اولڈ ہاؤسز میں جو ہیں وہ زندگی ہے وہ کیا زندگی ہے وہ تو زندگی ہی کے اندر جو ہے ایک عبرت کے نمونے جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں اور کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھیاں بیٹھی ہوئی ہیں نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں ان کی پارکوں میں جو ہے ڈالر لے پیسے لیں کوئی دو چار بات تو کر دیں بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں وہ تو وہ زندگی کیا بڑھانی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ وہ دکھاتا ہے ہے ہے کہ جب دنیا سے زندگی کام کی تو تو اتنی ہوتی ہوتی جتنی اس کے بعد جو بڑھا بڑھا رہے رہے ہیں ہیں کیا عبرت کا نمونہ دکھا جا رہے ہیں کہ قبر سے باہر جو ہے وہ اسی کو رکھ کر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو اب یہ کیا زندگی ہے اس سے پوچھو آپ کا کیریئر کیا ہے جو آپ ان بوڑھوں بوڑھیوں سے پوچھو نا جو انگلینڈ کے پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کے پاس کہ آپ کا کیریئر کیا ہے بابا جی اب آگے کیا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں دنیا میں کیا چاہتے ہیں ختم زندگی تو ختم ہو چکی ہے اس سے پہلے پہلے جو وہ اور مزید عبرت کے نمونے جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں یہ دیکھو سارے بیٹھے تو اب مرنا چاہتے نہیں ہیں مرنا چاہتے نہیں لیکن مرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے مرنے کے بعد اب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بھی ناگزیر ہے اب کافر دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہے گا چاہے گا کاش مر کھپ کے جو ہے وہ مٹی ہو جاؤں ہو جاتا دوبارہ زندگی اب دوبارہ زندگی نہیں چاہے گا دوبارہ زندگی زندہ نہیں ہونا چاہے گا لیکن اس کے نہ چاہنے کے باوجود دوبارہ زندہ کیا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا دوبارہ اٹھایا جائے گا دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور نام اعمال جو ہے وہ نشر کیا جائے گا صحف و نوشیرت جو کچھ دنیا کے اندر کرتے رہے ہو سب آج نشر ہوگا یہ کیا میڈیا جس کو تم میڈیا کہتے ہو یہ لٹیروں اور چوروں اور ان کا میڈیا کیا ہے یہ میڈیا یہ کیا نشر کر سکتے ہیں جو نشر کرنے کی دھمکیاں دینے والے ہیں وہ جب خود نشر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو نشر کرنے والا ہے وہ تو نشر کرنے والا وہ ہوگا جو علیم و مزاج صدور ہے دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو ویزا سرف و صحیفے اس دن جو ہیں وہ نشر کر دیے جائیں گے سامنے آ جائیں گے اب نہیں چاہے گا اس وقت کافر یہ نہیں چاہے گا کافر اس سے بچنا چاہے گا لیکن وہاں اٹھا کھڑا کیا جائے گا ویزل جہیم سعیرت جہنم جو ہے وہ دہائی جائے گی اس کے لیے بڑکائی اس کو دکھائی جائے گی یہ نہیں چاہے گا وہاں زندہ نہیں ہونا چاہے گا وہاں زندہ کیا جائے گا وہاں اس کے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا عالمت نفس ما قدمت واخرت جو اگلے پچھلے جتنے اعمال ہیں سب کے سب جو ہیں اس کے سامنے آئیں گے فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرا ذرا برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے ہے ذرا برابر بدی کی ہے وہ بھی سامنے ہے سب کچھ سامنے ہے اس سے بچے گا لیکن اب بچا نہیں جائے گا اب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا یہ ہے وہ قیامت تو یہ بے مقصد ہم نے کارخانہ قدرت پیدا نہیں کر دیا ہے ہماری قدرت ہی سے جو ہے وہ تمہیں وجود ملا ہے تمہاری موت تمہاری زندگی ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے تمہاری موت وہ بھی ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے اور مرنے کے بعد جب دوسرا عالم جہاں بپا کریں گے وہاں ہم تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے جب ایسا مسئلہ ہے جب حقیقت یہ ہے یہ حقیقت ہے یہ یہ حقیقت ہے یہ وہی حقیقت بیان کر یہ حقیقت ہے اس سارے عالم کی اور انسان کی حقیقت یہ ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر کیا تم محتاج نہیں ہو ہماری وہی کے کیا پھر تم ہماری وہی کے محتاج نہیں ہو کہ اس کارخانہ عالم کے اندر جو ہیں ہم وہ اعمال کریں کہ جو ہمارا رب جو ہے وہ پسند کرے اور ہم ان اعمال سے بچیں کہ جس سے ہمارا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے کیا محتاج ہو یا نہیں محتاج ہو دوسرے عالم میں جہاں ہم اٹھا کھڑے کیے جائیں تو وہاں ہم خوش و خرم ہوں اور رب ہمارا ہم سے خوش ہو نہ کہ رب کا غضب اور کہر ہم پر ہو تو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں وہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے اگر ایسی بات ہے تو پھر بتلائیے کہ جس رب کا علم اور جس رب کی قدرت اس سارے عالم اور اس انسان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اس رب کی مرضی کو معلوم کرنا جو ہے کیا تمہاری زندگی کا مقصود اور مطلوب نہیں ہونا چاہیے اگر اس رب کی مرضی اور اس کی خوشنودی کو معلوم کرنا تمہاری زندگی کا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے تو پھر اس کی طرف وہی نہیں آنی چاہیے اور اگر ہم نے وہی بھیجی ہے اپنے آخری رسول پر ہر دور میں نبیوں اور رسولوں پر بھیجتے رہے ہیں اور اب آخری رسول تمہارے پاس ہماری وہی لے کے آ رہا ہے تو پھر بتاؤ تمہیں تعجب کیوں ہے پھر تم اس کے منکر کیوں ہو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہماری وہی جو ہماری طرف سے آئی ہے وہ لانے والا کون ہے اور جس کی طرف بھیجی گئی ہے وہ کون ہے ہم دونوں کا تعارف جو ہے خود ہی تم سے کرواتے ہیں اللہ اگلے حصے میں سورت کے اگلے حصے میں کہ وہی کلام اللہ کا ہے مرادات اللہ کی ہیں مرضیات اللہ کی ہیں لیکن واسطے ہم تک دو ہیں ہم تک واسطے دو ہیں ان دونوں واسطوں کے بارے میں اللہ خود ہی بتلا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ پہلا واسطہ جو ہے وہ کیسا ہے اور دوسرا واسطہ جو ہے وہ کیسا ہے پہلا واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور آتی کہاں ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہی کہاں آتی ہے وہی کا محل نزول کیا ہے وہی کا محل نزول جو ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے تو جس قلب مبارک پر جو ہے وہ وہی نازل ہو رہی ہے وہ کون ہے دونوں کا تعارف ہم خود ہی کرواتے ہیں اس حصے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا آپ سبحان ہو و نے خود اور پھر وہی کے بتلا وہی کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہی کیوں نازل ہوئی ہے اس کی غرض و کیا ہے ان دو واسطوں کے ساتھ تم تک جو پہنچی ہے اس کی کیا غرض و ہے ہم سر سنیے فلا اکسم بل خنس اسعس والصبح اذا تنفس پہلے جو ہیں قسمیں کھائی گئی ہیں ستاروں کی رات کی صبح کی اور یہ بار بار جو ہے وہ بتلایا بھی گیا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوقات میں کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے یہ اس پر شاید ہے یہ دلیل ہے اس کی یہ اس پر شہادت دے رہی ہے یہ باتیں قسم اور جس پر جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے مقسم بہی اور مقسم علیہ دونوں کا بامی آپس میں تعلق ہوتا ہے اب قسم کس کی کھائی جا رہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو آگے جانے کے بعد پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں ان کی حرکت جو ہے ایسی حرکت ہوتی ہے آگے جاتے ہیں پھر پیچھے کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح جاری رہتے ہیں ان کا سفر جاری رہتا ہے اور پھر دیکھتے ہو کہ وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ پھر چھپ جاتے ہوتے ہیں دبک جاتے ہوتے ہیں یہ ستاروں کی چالیں جو ہیں اب اس پہ جو ہے بعض مفسرین مفسرین کا ایک جو ہے دو یہاں بتاؤں گا صرف بہت بحث ہے کہ جس طرح ستارے جلتے ہیں پھر پیچھے جو ہے وہ پلٹتے ہیں پھر جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں یعنی ستارے طلوع ہوتے ہیں اور ایک عرصہ ان وہ حالت طلوع ہی میں رہتے ہیں پھر جو ہے وہ انکتا کا دور آ جاتا ہے وہ چھپ جاتے ہیں یوں سمجھو کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام سے پہلے بھی رئی اور نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا ہی سمجھو کہ جیسے ستارے ہوتے ہیں اور وہ چمک بھی رہے ہوتے ہیں اپنی رفتار جاری بھی رکھتے ہیں پھر پلٹنا شروع جاتے ہیں پھر جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں جب چھپ جاتے ہیں تو پھر کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے اس طرح نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور پھر کسی وقت جو ہے وہ انقطاع آ جاتا رہتا ہے یہ پہلے بھی جو ہے وہ موجود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لیکن وہ ستاروں کی مانند تھا اور ستاروں کی جس طرح روشنی ہوتی ہے اس روشنی کی طرح تھا ایک اس کا مطلب یہ ہے اور پھر جب رات چھا جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طرح ظلمت اور تاریخی چھا گئی تھی اس کو جو ہے وہ رات کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کہ جب رات آتی ہے تو پھر تاریخی جو ہے اور ظلمت جو ہے وہ ہما گیر ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ست سے قبل صورت حال کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ جس طرح ایک طویل رات ہے جس پر تاریخی چھائی ہوئی ہے اور کہیں روشنی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی لیکن پھر جب رات طویل ہو جاتی ہے اور ظلمت اس کی بڑھ جاتی ہے اور تاریکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر صبح جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے وہ صبح تنفس کہ جس طرح صبح جو ہے وہ اب سانس لے رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ پر وہی کی دوبارہ آمد یہ گویا کہ پھر ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے اور یہ جو نئی صبح طلوع ہو رہی ہے اب اب کوئی ستارہ نہیں ہے نبوت کا آفتاب آ رہا ہے صبح جب طلوع ہوتی ہے تو پھر آفتاب آتا ہے اور جب آفتاب آتا ہے تو پھر روشنی ہماگیر ہو جاتی ہے پھر آفتاب کی روشنی جو ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے اب ستارے جو ہے وہ آپ چھپ جاتے ہیں ستارے اب نظر نہیں آتے اور اب ستاروں کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہتی اب ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی آفتاب کے بعد اور اب وہ شخص انتہائی احمق ہوگا اور اس کی عقل کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ کھو چکا ہے کہ جو آفتاب کی موجودگی میں کسی ستارے کی روشنی کی تلاش میں ہو اب اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں آگے کا مضمون جو ہے اس پر یہ دلیل ہے اس پر جو ہے وہ یہ شاید اور آگے کا مضمون کیا ہے کہ ان نحول قول رسول ان کریم اسی کا تو وہ انکار کر رہے تھے یہی ان کے لیے مستباد بات تھی کہ یہ انسان اور اس کو رسول بنایا گیا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے شادی بیاہ کرتا ہے بیوی بچے ہیں اور اس کو رسول بنا کے بھیج دیا گیا یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ رسول آتے رہے ہیں یہ نبوت اور وئی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور جب رات جو ہے وہ چھا گئی ہے اور ظلمت جو ہے وہ ہماگیر ہو گئی ہے اور تاریخی ہر طرف پھیل گئی ہے تو اب نو انسانی کے لیے ضرورت تھی ایک آفتاب کی جو نبوت کا آفتاب کہ جس کی روشنی میں نو انسانی سفر طے کرے اور اپنے رب کی رضا کی منزل تک جو ہے وہ پہنچ سکے اس لیے اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اب سنو کہ جو لے کر آ رہا ہے اس پر وہی لے کر آ رہا ہے اس کی کیا صفات ہے اس کی صفات کیا ہے پہلے صفات اس کی بیان کی یہاں ایک اور بات جو ہے وہ سمجھ لیں تاکہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے جان سکیں آج کے دور کے لحاظ سے بھی ہمارے بہت سارے جدید تعلیم یافتہ پروفیسر حضرات وہ حقیق جن غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے اور خاص طور پر علوم اسلامیہ کے افراد بڑے خوش ہو جاتے ہیں فلاں مستشرق نے اور فلاں یورپین نے بڑی تعریف کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی ہے اور ان کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے کسی یورپین کا جیسا کیسا کول ہے وہ اگر بیان کر دیں گے وہی دلیل ہوگی دلیل کسی کو کہیں گے دلیل کا مطلب بھی نہیں پتہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے کسی برطانیہ کے اور فرانس کے اور جرمنی کے اور امریکہ کے کسی مولد کا کول جو ہے وہ نقل کر دیں گے نا یہ دلیل ہو جائے گی بڑی دلیل دی ہے دلائل کیا دلائل فلاں فلاں کے کول میں تو ان سے اتنی کراہیت ہوتی ہے کہ درس قرآن کے اندر نام لینے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہم سمجھتے ہم صرف بات کیونکہ لٹ نوجوان سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے افراد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تعریفی کلمات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑے عظیم انسان ہیں بہت بڑے انسان ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں تو یورپ کے مستشرق کہتے ہیں بڑے عظیم انسان ہیں بہت بڑے انسان ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یورپ کے مستشرقین ہوں محققین ہوں ان کی اکثریت جو ہے اس کے لیے یہ ماننا آسان ہے بنسبت اس کے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ماننا ان کے لیے آسان ہے اور زیادہ تر ایسا ہی مانتے ہیں زیادہ تر ایسی ایسا مانتے ہیں جو اس قسم کی تحقیقات پیش کرتے ہیں ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دور کی کوڑیاں لانی پڑتی ہیں پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا یہ کہنے میں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو ان کے رسول یا ان کے نبی نے ان کو عطا کیا ہے یہ سمجھنا اس کے لیے وہ بہت ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کے قرآن کریم کی زبان زبان خود جو ہے وہ جب عید عموی ہو عید عباسی ہو بعد والی عربی ہو اور قرآن کریم کی عربی قرآن کریم کی زبان یہ ایسی ہے کہ ان کے دل معترف ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی عربی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عربوں کی عربی تھی اس عربی کے ساتھ بعد والی عربی سے اس کو مناسبت نہیں ہے کہ بعد میں گھڑ لیا گیا دوسری چیز جو ہے جو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں کہ وہ کا ایک سلسلہ جس میں کوئی دور ایسا نظر نہیں آتا نا جس میں انکتا ہو اس امت کے اندر حفاظ کا ایسا تواتر ایسا تسلسل جس میں انکتا کہیں ہے ہی نہیں نا جتنا وہ تاریخ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک تاریخ کے جس دور کا وہ مطالعہ کرتے ہیں اس میں وفاظ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آتی ہے پھر انہوں نے کوشش کی کہ مختلف ادوار کے قرآن کریم کے مختلف نسخے مختلف علاقوں سے جمع کریں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جمع کیے لاکھوں کی تعداد میں پھر بھی دیکھا کوئی فرق نہیں ہے زیادہ زیادہ جو طرز کتابت کا ہوگا وہ فرق ہوگا لیکن قرآن کے متن صحت کا جہاں تک تعلق ہے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے کوئی فرق ان کو لاکھوں مصاحب مختلف ادوار کے جمع کیے اس لیے اکثریت یہ مانتی ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو ان کو ان کے نبی نے دیا ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ جو کراتوں کے اختلاف کی وجہ سے یا اس کے اندر جو ہے وہ تقریبیں ایسے بوڑھے قسم کی جو ہیں وہ یہ چیزیں وہ لے کے آتے ہیں کہ اس پر خود ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان کا کیا ہے سمجھے مسئلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے خود وضع کیا ہے خود گڑا ہے خود ان کی زبان ہے وہ بہت جینیس سے وہ کس طریقے سے لیکن ہے ان کا یہ کہتے ہیں وہ یہ ان کا ہے اپنی کتابوں کے بارے میں یعنی تورات اور انجیر کے بارے میں یا بائبل کے بارے میں بائبل کے بارے میں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہ پادری کہہ سکتے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں نہ ربی یہودی نہ پادری باقیوں کو تو چھوڑیں ہم بدھوں کی اور زرتشتیوں کی اور ہندوؤں کی تو بات نہیں کرتے ہندوؤں کی یہ اپنی کتابوں میں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ وہی الفاظ ہیں جو موسا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے تھے کوئی ربی جو ہے وہ اسفار خمسہ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نہ کرتا ہے کہ اسفار خمسہ بائبل کی پہلی پانچ کتابیں جو ہیں اس کے الفاظ وہی الفاظ ہیں جو موسا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا تھوڑا ہی یہ بات ہے نہ کوئی پادری یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اناجیل اربا جو ہیں ان کے الفاظ وہی ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نے جن کا تلفظ کیا تھا ادا کیا تھا یہ نہیں دعویٰ کر سکتا اور دلیلیں دیتے ہیں اور پہلو سے لیکن یہ ان کے لیے مشکل ہے آپ ذرا غور کریں کہ انہیں یہودیوں کے اور انہی عیسائیوں کے محققین اگر یہ کہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو کلام ہے یہ ہے الفاظ وہی ہیں جو ان کے نبی نے دیے تھے جن کو یہ نبی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جن کو یہ نبی مانتے ہیں یہ رسول مانتے ہیں ہیں یہ الفاظ انہی کے ہیں یہ ماننا ان کے لیے ان کی مجبوری ہے یہ ماننا ان کی مجبوری ہے میں نے دو وجہ آپ کو بتلا دی ہیں ایک طرف حفاظ الفاظ کی اتنی کثرت کے کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ سلسلہ منقطع ہوا ہو یہ ڈھونڈ کے وہ بتا نہیں سکتے تو ایسا تواتر حفاظ کا الحمد سے لے کر وہ تک یاد اور دوسرا قدیم ترین جو قرآن کریم کے نسخے ملے وہ کلمی نسخے ہوں وہ مطبوعہ نسخے ہوں ان کو لے کر اور آج تک مختلف علاقوں کے مختلف نسخے لاکھوں کی تعداد میں جمع کرنے کے بعد بھی وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان نسخوں کے اندر کوئی فرق ہے نہیں خاص خاص فرق نہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہیں کہ مسلمان جس کو قرآن کہتے ہیں اللہ کا یہ بہرحال وہی ہے جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ادا کیا اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یہ معمولی بات تو نہیں ہے ایک اور بات بھی اگر سن لیں اور آپ ان کو پتہ لگا یہ تو معمولی بات نہیں ہے دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ وہ ان کے ماہرین ماہرین لسانیات زبانوں کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ زبانوں کے اندر کتنے عرصے بعد جو ہے وہ تغیر واقع ہو جاتا ہے اور زبان بالکل اجنبی بن جاتی ہے زبان آج اور کس طرح بالکل متروک تک ہو جاتی ہے زبانوں کا مسئلہ خود انگریزی زبان آج سے دو سو سال پہلے والی انگریزی تین سو سال چار سو سال پہلے والی انگریزی اور آج کی انگریزی میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے لیکن اگر یہ کہ عربوں کی عربوں کے مختلف علاقوں کے اندر اپنی بولیوں اور اپنے لہجوں کے اندر بے شمار تخیرات آ گئی ہوں لیکن عرب بلغا اور عرب فسحا اور عرب ادبا ان سب کا آج بھی اتفاق یہی ہے کہ عربی فصاحت بلاغت اور اپنے حسنوں جمال اور محاسن کے اعتبار سے معیاری جو ہے وہ قرآن کریم ہی کی ہے اور چودہ سو سال پہلے جو زبان جس طرح اپنے بلند معیار والی سمجھی جاتی تھی آج چودہ سو سال بعد بھی جو ہے وہ ادبیت کا جتنے اعلی معیار ہو سکتے ہیں ان کے لحاظ سے آج بھی فسا اور بلغا اور دبا اسی بات کا اعتراف کر رہے ہوں تو ان چودہ سو سالوں کے اندر اندر زبان کے ایسے تغیرات نہ آئے ہوئے ہوں کہ جو آج اس اس کی کی فساد اور بلاغت اور اس کی ادبیت اور اس کے جو محاسن فنی اور لسانی ہیں ان کو مجرو قرار دے کر آج نئے محاسن کو جو ہے وہ ایک معیار بنا دیں نہیں بنا سکے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب زبان ہے اس اس کو محفوظ کیا اس کو بھی سامنے رکھیں ایک تیسری بات کو بھی سامنے رکھیں یہ آیات بہت عجیب و غریب ہے اس لیے جو مضمون ہے نا اس کا مضمون ہم نے ذرا تفسیر کے ساتھ ہی کرنا ہے اگلا درس بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ابھی ایک تیسری بات سمجھیں اس کا آپ بے شک مطالعہ کریں مطالعہ کریں اچھا تاریخ ہے پوری پوری تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تاریخ اب ساری تاریخ پر نظر ڈالیں ان کے محققین ہیں تاریخ کو کھنگالتے ہیں تاریخ کو کیا کھنگالتے ہیں تاریخ وضع بھی کر رہے ہوتے ہیں تاریخ وضع بھی کر رہے ہیں تاریخ ان کے پاس ہے نہیں تاریخ وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتاؤں یہ ایک الگ پہلو ہے یہ بتاؤں گا تاریخ کیسے تاریخ ہے نہیں ان کے پاس تاریخ وضع کرتی اور انہوں نے ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو تاریخ صحیح ہے اس حربے کے ذریعے سے اس تاریخ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور نئی تاریخ وضع کی جائے اس کے لیے انہوں نے جن علوم کو ترویج دیتے ہیں سمجھیے آپ سمجھیں اس بات جن علوم کو ترویج دیتے ہیں اس میں آرکیالوجی خاص طور پر ہے آرکیالوجی جو ہے علم آثاریات پھر جیالوجی طبقات الارض یہ وہ خاص علوم ہیں جن کے ذریعے سے وہ تاریخ وضع کرتے ہیں اب چلیے اسی کے لحاظ جو انہوں نے اب تک جو ان کی دریافتیں ہیں جو ان کی دریافتیں ہیں نا ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو قدیم ترین تہذیبیں نکالی ہے ان کے بقول تھی یا نہیں تھی یہ تو میں اس وقت نہیں تاریخ کا تو یہ ہے نہیں نا اس کی ہے قدیم رومن ہو قدیم وہاں جو قدیم ترین وہ بتاتے ہیں وہ بھی مشرق کی ہیں مصری تہذیب عراقی تہذیب ایرانی تہذیب جائنی تہذیب سندھی تہذیب سب مشرق کی ہیں قدیم ترین جو بتاتے ہیں وہ مصری یا عراقی اب ان کا مقابلہ کہ مصر عراق نینوا اور بابل میں جو ہے وہ تہذیب یا اور فرات میں جو ہے کون سی تہذیب جو ہے قدیم ترین جو ہے بابلی یا مصری لیکن بہرحال جتنی بھی قدیم پانچ جن کو قدیم ترین وہ بھی مشرق کی ہیں مغرب کی نہیں مغرب میں جو کچھ ہمیں قدیم ترین ان کا ملتا ہے وہ خطہ وہ بھی مشرق کے قریب خطہ ہے یونان کا یہاں وہ جاتے ہیں لیکن اس کی بھی بہت قدیم نہیں ان سے زیادہ قدیم نہیں جاتے سمجھے نا اس کو تو وہ قبل از تاریخ کی باتیں جو ہے نا بہت ساری کرتے ہیں اس لیے جب ہزاروں سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں تو قبل از تاریخ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا اس کو تو وہ کئی اور طریقوں سے جوڑتے ہیں جو معلوم تاریخ ہے اب دور موسوی تو معلوم تاریخ ہے دور عیسوی معلوم تاریخ ہے دور ابراہیمی یہ معلوم تاریخ میں آتا ہے سمجھے جو معلوم تاریخ بھی ہے اسی طریقے سے یہ رومن امپائر کی تاریخ یا پرشین امپائر کی تاریخ یہ جو ہے عہد سسانی ہو اور عہد اس سے یہ تو معلوم تاریخ والی باتیں ہیں معلوم تاریخ اب پورا یورپ امریکہ جن کو عظیم سمجھتے ہیں جن کے ساتھ اپنی نسبت وہ جناب عیسیٰ کی شخصیت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف آگے چلیں اب تاریخ کے اعتبار سے سمجھیں یہ تو تیسری بات تاریخ کے اعتبار سے خالص تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی نہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے نہ موسا علیہ السلام کی شخصیت ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے اور پھر اگر جس کی وہ بہت زیادہ کرتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد ہونے کا ان کو ہے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی پھر جس دور کو جو ہے وہ بڑا شکو کا دور وہ سلیمان و داؤد علیہ مسلاط داؤد و سلیمان علیہ مسلاط و وہ کا دور سلطنت کا دور کہنا یہ تو انبیاء اکرام علیہ مسلاط والسلام کے لحاظ سے اور حکمرانوں کے لحاظ سے جب کریں گے وہ سائرس کا مطالعہ کریں گے ایران کا جو ہے وہ اعظم یا یونان کا سکندر اعظم ان کو دیکھیں گے بڑے بڑے تاریخ کے اندر جو حکمران اب یہ ساری تاریخ سامنے رکھے نہ ایک کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت نہیں بتائی جا سکتی نا کوئی ایسی شخصیت کہ جس کی ابتدا معلوم جس کی ابتدا اس طرح ہو کہ اس کے پاس کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں ہے کوئی وسائل نہیں ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں خالص ان کے نقطۂ نظر سے دیکھے ذرا اس کو تو وہ مانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد تو فوت اور ابھی جو ہے وہ چند سال کے ہوتے ہیں والدہ بھی فوت تھوڑے سے اور بڑھتے ہیں تو دادا بھی فوت ہو جاتے ہیں وسائل ہیں کوئی نہیں خود ذاتی وسائل بھی کوئی نہیں ہے اور جس خطے میں ہیں اس خطے کی حالت بھی اس وقت ان کو پتا ہے کہ کیا تھی خود جزیرت العرب کی کیا تھی حجاز کی کیا تھی اور یہ مکہ کے سنگلاخ پہاڑ اور ان میں یہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے نشو نما پاتا ہے کسی حکمران کا بیٹا نہیں ہے کہ سلطنت جو ہے وہ اس کو وراثت میں ملی ہو کسی کسی تاجر اور سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں سرمایہ آیا ہوا ہو کسی عالم اور کسی سکالر اور کسی محقق کا بیٹا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ علم کسی اس کے پاس ان اعتبار سے سلطنت ہو دولت ہو علم ہو ہر لحاظ سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہے تہی دامن اور جو وہ مقام ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جہاں وسائل ہیں ہی نہیں یہ تو معلوم تاریخ کی باتیں ہیں نا یہ قبل از تاریخ کی بات بھی نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ارکیالو کی جی کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی جو ہے وہ جیالوجی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ طبقات الارض کا جو ہے وہ آپ تحقیقی مطالعہ کرے تو پھر یہ تحقیقات جب آپ کے سامنے آئے نا یہ معلوم ہے اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کہ اس کی زندگی کے اندر پھر جزیرت العرب کی تاریخ ساری سامنے ہے کہ جہاں یہاں نہ غیر اس طریقے سے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ انہوں نے جو ہے وہ غیروں پر اس طریقے سے حکمرانی کی ہے یہ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کا آپس کا قبائلی نظام کس قسم کا ہے قبیلوں کی بامی جنگ و جدل جو ہے وہ کیسے جاری رہتی ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بڑھنے کی اور بکانے کی کوشش کیسی ہو رہی ہوتی ہے یہ سارا نظام بھی ان کو پتا ہے اور وہ جہلی عصبیت اور نخوت اور تکبر اور قبیلوں کا وہ بھی پتا ہے یہ ساری باتیں تو معلوم ہے نا ان کو یہ تو نہیں کہ معلوم نہیں ہے اب اس سب کے ہوتے ہوئے ایک ایسا یتیم بچہ بے سر و سمانی کے عالم میں وہ اپنی زندگی کے مختصر سالوں کے اندر پورے جزیرت العرب کو جو ہے وہ اس طریقے سے میر و محبت الفت و شفقت اتحاد و اتفاق اثار اور قربانی کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دے کہ وہ آپس میں سیسا پلاوی دیوار بن کر اس پیغام کو لے کر اٹھے اور چند سالوں کے اندر اندر ہی جو ہے چند سالوں کے اندر اندر ہی اس کے جو پیروکار ہیں ابتدائی پیروکار جنہوں نے کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی جنہوں نے کہیں کوئی فن حاصل نہیں کیا جنہوں نے کہیں جا کر جو ہے وہ کسی قسم کی ٹریننگ حاصل نہیں کی نہ روم میں جا کر نہ ایران میں جا کر نہ عسکریت کی نہ معیشت کی نہ سیاست کی کسی چیز کی بھی وہ خالص جو ہیں بس ایک ایسے شخص کے کہ جس نے خود بھی کسی سے نہیں پڑھا ان سب نے جو ہے وہ بس میں انہی ہی سے پڑھا ہے ان کے علاوہ انہوں نے کسی اور سے نہیں پڑھا اور وہ چند سالوں کے اندر اندر ہی جو ہے ایران سارا کا سارا اور روم کا بہت بڑا حصہ فتح کر کے صرف علاقے فتح نہیں کرتے سکندر کی طرح بلکہ جو اپنا عقیدہ ہے اپنا مقصد ہے اپنی تعلیم ہے اپنے رسول کی دی ہوئی کتاب ہے اس کی عطا کی ہوئی سنت ہے اس کے مطابق ملکوں کی زندگیوں کو ڈھال دیتے ہیں پوری تاریخ میں نہ موسا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے علیہ سلاۃ وسلام نہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے نہ کسی اور نبی کی زندگی کی میں نظر آتا ہے نہ کسی حکمران کی زندگی کی نظر آتا ہے نہ کسی بادشاہ کی زندگی میں نظر آتا ہے تاریخ قبل از بھی یہی بتا رہی ہے تاریخ بعد از بھی یہی بتا رہی ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بتائیے کہ اگر ان کو دنیا جب سے دنیا کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اگر ان کو سب سے بڑا نہ مانے تو پھر کیا مانے بتاؤ نا کچھ تو ماننا ہے رسول تو مانتے نہیں ہیں سب سے بڑا ماننا تو ان کی مجبوری ہے بھائی بتائیے یہ تو تاریخ کہہ رہی ہے نا یہ تو میں نے قرآن کی بات نہیں کی ابھی سنت کی بات نہیں کی ہے تاریخ یہی کہہ رہی ہے ساری تاریخ کو کھنگال ڈالے وہ سکندر وہ تو حکمران تھا ہاں، اور جیسا اس کو اتاریخ ملا اور پھر پشتوں کے پشتے لگا کر جو علاقے فتح کیے ان کی کیا بنی اس کے مرنے کے بعد سامنے ہے وہ نہیں جانتے سامنے ہے وہ قروش آدم تو خود متحدہ ہے کہ وہ وہ تھا کیا نہیں تھا تھا کیا دور تھا کس طریقے سے تھا لیکن کتنا بتائیں گے وہ چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار جو ہیں اس نے تعمیر کر دیے منگولیا سے نکل کر جو ہے وہ قتل و غارت اور تباہ بار لیکن وہ انسانی کو دیا کیا موسا علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر سرائے سینا میں پہنچتے ہیں تاریخ تو یہی بتاتی ہے ان کی تورات بھی یہی بتاتی ہے تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ قوم کو جو ہے جس وقت کہتے ہیں یا مالکا کے ساتھ ہے وہ مقابلہ کرنا ہے قوم کہتے ہیں زبان تو ربو کا فقات علا آپ جائیں آپ کا رب جائیں آپ تو یہی بیٹھیں گے اور ان کو پھر وہی بٹھا دیا گیا ایسا کہ چالیس سال وہی سہرائے سینا ہی کے اندر آوارہ گردی کرتے رہے موسا علیہ السلام بھی انتقال فرما جاتے ہیں ہارون علیہ السلام بھی انتقال فرما جاتے ہیں اسی سہرائے سینا کے اندر اور سہرائے سینا کے سے چالیس سال بعد جو ہے پھر جو ہے وہ حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں باہر نکلتے ہیں آپ بتائیے موسا علیہ السلام تو اس حال سے جو ہے اس حال میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کے جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ چند دھوبی اور مچھیرے جو ہیں مچھلیاں پکڑنے والے وہ ایمان لاتے ہیں ان کے ہواری اور یہود دشمن ہوتے ہیں ان کو پھانسی کے بزائے میں خیش ان کے پھانسی کے پندے پہ جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے پیچھے جو ہے وہ چند ہواری مخلص جو چھوڑ کے جاتے ہیں یہی ہے نا سامنے ان کے تاریخ تو یہی بتلا رہی ہے ان کی کتابیں بھی یہی کہہ رہی ہیں اب آپ بتائیے تاریخ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے تاریخ محض اس کے اعتبار سے بھی جب وہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کے لحاظ سے بھی جب مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ماننا ان کی مجبوری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہے عظیم انسان ہے یہ تو ماننا ان کی مجبوری ہے نہ یہ مسلمانوں پر احسان ہے نہ یہ رسول اللہ پر احسان ہے سمجھے نا یہ تو یہ لیکن یہ بات نہیں ہے بات کیا ہے جس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس صورت کے اس حصے میں وہ بات ہے جس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انسان مان لو یا قرآن کریم کو محفوظ مسعون کتاب مان لو اور یہ مانو کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ یہ قرآن کی دعوت ہے نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ابو جیل بھی مانتا تھا سمجھو اب بات کو یہ ابو جہل بھی مانتا تھا اتبا بھی مانتا تھا شہبہ بھی مانتا تھا ابو لاب بھی مانتا تھا سب نہیں کہتے تھے کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں یہ آپ کا اپنا کلام ہے یہ وہ نہیں مانتے تھے یہی اگر یہ مان رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا کفر تو جس طرح اتبا کافر تھا ابو جیل کافر تھا ابو لاب کافر تھا یہ بھی کافر اس میں کیا فرق پڑے گا کیا اتبا اور شہبہ اور ابو جہل یہ نہیں مانتا تھا وہ کہتے ہی یہی تھے کہ یہ کلام آپ کا اپنا ہے آپ آپ کسی سے سیکھ لیتے ہیں یا آپ کو کوئی سکھا دیتا ہے آپ ہی کی طرف اس کی نسبت آپ کیا کہتے کہتے میرا نہیں ہے یہی تو فرق ہے آپ کہتے ہیں میرا نہیں ہے یہ آپ کیا کہتے تھے آپ کہتے تھے میرا نہیں ہے میرا نہیں بس یہ ہے مسئلہ یہ کلام میرا نہیں ہے وہ کہتے تھے آپ کا آپ کہتے میرا نہیں ہے اسی طرح کیا وہ نہیں انہوں نے یہ مانا کیا وہ مانتے نہیں کہ مکہ میں ان کا تو اسیا تک دیکھ رہے تھے نا کہ مکہ میں آپ سے بڑھ کر تو صادق کوئی نہیں ہے کیا اتبا اور شہبہ اور ولید اور ابئی بھی خلف اور امیہ کوئی کسی کی طرف سے جو ہے یہ بات آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی صادق اس شہر مکہ کے اندر ہے یا جزیرت العرب کے اندر ہے ان سے بڑھ کر کوئی امانت والا ہے تو آپ کی عظمت کے آپ کی عظمت انسانی کے تو وہ بھی قائل تھے قائل تھے یا نہیں تھے پھر بھی کافر تھے مسئلہ یہ نہیں ہے اسی مسئلے میں سارا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں واقعہ جو ہے وہ سے ایک نو مسلم آپ نے نام سنا علامہ اسد نے علامہ اسد جنہوں نے جرم آسٹریا کے تھے آسٹریا کے یہودی تھے ربی صحافت میں کرا عالم اسلام کی طرف جس وقت آئے مشرق کی طرف اس صدی بیسویں صدی کا آغاز بیسویں صدی کا آغاز آغاز کی بات ہے بعد میں تو پاکستان بیسویں صدی کے آغاز میں جب وہ ان کا واسطہ پڑا عالم عرب سے تو اسلام کے ساتھ کچھ دلچسپی پیدا ہوئی دلچسپی پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا عربی آ گئی عالم عرب کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے پھر عربی قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا اب یہ خود جو ہے وہ جو لکھتے ہیں کہ میں قرآن کریم تو اس طرح پڑھتا تھا قرآن کریم جب پڑھتا تو, تو حیرت میں ڈوب جاتا تھا کیسی عجیب و غریب کتاب ہے عجیب و غریب کتاب اور میرے مطالعے کی میز پر جو ہے وہ مستقل قرآن کریم پڑھا رہتا تھا تقریباً بلا ناگا ہی مطالعہ کرتا تھا قرآن کا اور جب پڑھتا اس کو بس کہتا کیسی حکمت اور دنائی سے بری کتاب ہے اور کہتے ہیں اس کتاب کا جو مصنف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا جینیس فرد ہے بڑی جینیس تھے کیسی کیسی باتیں عجیب عجیب باتیں اس حد تک کا وہی لکھتے ہیں کہ یہ تو مجھے میں مان گیا تھا لیکن ابھی تک جو بات اٹکی ہوئی تھی وہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تو مانتا تھا لیکن یہ سمجھتا تھا کہ محمد ہیں کوئی بڑے غیر معمولی انسان جن جینیس قسم کے انسان ہیں کہ جن کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی حکمت سے پور ہے لیکن جب ایک دفعہ میں میں اور میری بیوی کہتے ہیں جرمنی میں ریل پر سفر کر رہے تھے زمانے میں جرمنی خوشحال تھا دولت کی ریل پیل تھی لیکن لوگوں کو دیکھا ٹرین میں چہرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے اور قدوتی جو ہے وہ ان پر تاری ہے یا بوست جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا میں نے کہا دیکھیں خوشحالی ہے تاجر ہیں یہ مال اور دولت کے امبار ہیں اس کے باوجود چہروں میں کچھ تازگی نہیں ہے بس جبوست ہے کلوتیت ہے مرجائے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ خوشحال ہیں خوشحالی چہرے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے لیکن چہروں سے نہیں مردنی ہے میری بیوی خاموش رہی کو جواب نہیں دے سکی کہ واپس آئے گھر اور میں نے قرآن کریم کھولا اور اتفاق سے جو سورت سامنے آئی بس اللہ کا بھی اپنا سورت سامنے آئی میں نے پڑھی الحاق متقاصر حتیٰ تمہیں کثرت کی خواہش میں ایسا غفلت میں مبتلا کیا ہوا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے کہہ کہ میں نے پڑھے الفاظ میری چیخ نکلی بیوی دوڑتے ہوئے آئی کیا مسئلہ ہوا کہ تمہیں یاد ہے میں نے ٹرین میں کیا سوال کیا تھا تم اس کا جواب نہیں دے سکے میں نے اس کتاب کو کھولا اس کتاب نے مجھے جواب دے دیا اس سے بڑھ کر اور کیا جواب ہو سکتا ہے اتنا واضح جواب یہ کتاب دے رہی ہے اگر یہ کتاب یہ جواب دے رہی ہے اور چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی ہے تیرہ سو سال پہلے آج کے لوگوں کے بھی احوال ٹھیک ٹھیک جو ہے اگر یہ کتاب بیان کر رہی ہے تو محمد کتنے جینیس کیوں نہ ہو تیرہ سو سال بعد والے لوگوں کے احوال نہیں بیان کر سکتے اگر تیرہ سو سال بعد والے لوگوں کے احوال بھی یہ کتاب بیان کر رہی ہے تو پھر عالم الغیب و شہادہ خدا بند قدوس ہی کی کتاب ہو سکتی ہے لہذا محمد کی یہ کتاب نہیں ہے یہ محمد کے خدا کی کتاب ہے اور محمد کے خدا کی کتاب ہے محمد کے قلب پر نازل ہوئی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اشد اللہ و اشود اللہ محمد رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے محمد تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں عظیم انسان ہوں اور آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ قرآن میرا کلام ہے آپ کا دعویٰ کہ یہ کلام میرا نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کلام میرا نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کو اللہ کا کلام مانو گے اللہ کا کلام مانو گے تو تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانو گے عظیم انسان نہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین نہیں مانو گے اس وقت تک جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا اس کلام کا اس کلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے عظیم انسان مانو سمجھا قرآن کا یہ حصہ یہی بتلا رہا ہے کہ سند جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ کریں جا کے ختم نہ کریں یہ سند جو ہے وہ آپ ختم کر دیتے ہیں آج جو حافظ قرآن سنا رہا ہے لاکھوں الفاظ آج ان کو یاد ہے مستشرقین یورپ کے عیسائی اور یہودی ان کی بھی بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہ لاکھوں حافظ انہوں نے اپنے اساتذہ سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور انہوں نے تابعین سے انہوں نے صحابہ کرام سے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن جو ہے وہ حاصل کیا ہے یہاں جا کے رک جاتے ہیں یہاں جا کے رک جاتے ہیں اور جب رک جاتے ہیں تو مومن نہیں ہو پاتے مومن نہیں ہو پاتے ایک مومن یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ حق بہان تعالی سے یہ کلام حاصل کیا ہے جب تک وہاں تک سند پہنچتی نہیں ہے اس کلام کی اس وقت تک جو ہے کوئی مومن ہو نہیں سکتا قرآن کریم کے اس حصے میں قرآن نے یہی سند بیان کی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لانے والا کلام ہے وہ کون ہے اور جس پر لایا جا رہا ہے یہ کون ہے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کریں گے آج اسی تمہید پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں وہ آخر اللہ الحمد للہ رب العالمین